سبق نمبر پندرہ بیوی کے حصے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مقدس علم کے ابواب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی بارہ ضوی الفروز رشتہ داروں میں سے پانچ کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں نمبر ایک باپ نمبر دو دادا نمبر تین خاوند نمبر چار ماں شریک بھائی نمبر پانچ ماں شریک بہن اب ہم بیوی کی بات کریں گے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی زندہ ہو تو بیوی کو اپنے خاون کی میراث میں سے ضرور حصہ ملتا ہے تفصیل اس کی یہ ہے نمبر ایک اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو میراث کا چوتھا حصہ ملے گا نمبر دو اگر میت کی اولاد موجود ہو تو بیوی کو میراث کا آٹھواں حصہ ملے گا مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا کل ترکہ یعنی میراث چالیس ہزار روپے ہے اور اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی تو اب اس کی بیوی کو کل ترکے کا چوتھا حصہ یعنی دس ہزار روپے ملیں گے اور اگر اس کی اولاد ایک یا زیادہ موجود ہو تو بی بی کو کل میراث کا آٹھواں حصہ یعنی پانچ ہزار روپے ملیں گے عربی میں چوتھے حصے کو ربو آٹھویں حصے کو سمن چھٹے حصے کو سدس تیسرے حصے کو سرس اور آدھے کو نصف کہتے ہیں